السر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا فلا مضل له ومن يضلله هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له له ولا ولا مثل معين له ولا بصير له ولا مشیر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وآبينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله أموات بل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 جن انتہا کی میری بات ہے کی وے خواہ سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا کی تیرس میں آخیا سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا کی تیرس میں آخیا نقش دیدار یار دا دل دے اٹھے جما کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجتی تو سر کٹا کے مل محترم بزرگو عزیز دوستو آج محرم الحرام کی دس تاریخ ختم ہو گئی نواز رسول جگر گوشائے بطول سیدہ فاطمت الزہرا کا لخت جگر شیر خدا لیے مرتضی کا نور نظر سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کے سنگت جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے استغفار کرنے کا جلسہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی پیک مانگنے کا جلسہ ہے کسی پارٹی کی تائید و تربیت کا جلسہ نہیں ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر کے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید نبی کی محبت صحابہ کرام کی عظمت اہل و کا احترام نصیب فرمائے آپ الخیر ہو جائے لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے ایک چیز کا نام لے کر چھ نقصان کرے ابھی ہمارے ساتھی آپ کو نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی تم ہزاروں دیر حلیم کی کھا گئے ہو آواز کیسے نکلے تم نے ساری رات قرآن کب پڑا عبادت کب کی تعدد کس نے پڑی ضرور شریف کی کثرت کس نے کی کوئی کوٹ رہا تھا کوئی بنا رہا تھا کوئی ناچ رہا تھا کوئی کھا رہا تھا یعنی کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بیٹا کہ تین دن کی بھوک کے بعد شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے ساری کراچی اسی چکر میں ہے اور اتنا ادب سے نام لیں گے اور سر مرد اتنا حلق میں سے اے نکالیں گے حلیم وہ پیاس تو ہمیں ہے اہل بیت سے مالک کائنات کی قسم فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ظہر کی نماز مکمل نہیں عصر کی نماز مکمل نہیں فجر کی نماز مکمل نہیں مغرب کی نماز مکمل نہیں عشاء کی نماز مکمل نہیں وطر کی نماز مکمل نہیں تحجد کی نماز مکمل نہیں اشراف کی نماز مکمل نہیں کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ و سلام نہ پڑا جائے تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں دس دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں آؤ قاری حمید کو مبارکباد دو میرے بزرگوں کو مبارکباد دو جمعے کی نماز ہو عید کی نماز ہو عطا کی جنازی کی نماز کیوں نہ ہو کوئی نماز بھی ہو جب تک عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوب نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا مرتبہ والا اتنا مقدرہ والا جوان ہے اتنا بخت جوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے جناب فاطمت السارا رضی تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے دروازے پہ آ کر آواز دی لکھ کے میں اندر آیا چاہتا ہوں اندر سے رونے کیسی آواز آئی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی بعد میں تشریف لائے آپ نے پوچھا لگتے ٹکر آج کیا بات تھی چادر پہلے کیوں مہنگی روتی ہوئی کرنے لگی ابا حالت اتنی خیر ہو گئی سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی سارا رضی اللہ تعالیٰ کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی سلام سے گر پڑتی ہے پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے پھر گر پڑتی ہے پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے سرکار مدینہ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آپ نے فرما لگتے جگر کیا بات ہے عرب کیا میرے ابا آج تیری لگتے جگر کا پانچ دن کا کھاتا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کی آج دل برداشتہ ہو گئی فرمایا لگ کے بغیر مسلح تو اٹھا اپنا مسلح جو اٹھایا نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی ساری زمین سونے کی بن گئی ابا نے فرما دیا بیٹا ہے بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو کتنا چاہو لے لو کتنی باندھ لو گھر بار بھر لو الماری بھر لو بکے بھر لو کتنا دل کرے سونا اٹھا لو لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر کے جگر فاطمہ فاسمت سارا تعالیٰ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا مسلح بچھا لیا فرمان کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں مجھے فاقہ پسند ہے مجھے سونا نہیں چاہیے آج ماننے والوں کا حال دیکھو ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں صبح سے شام اور شام سے صبح اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں میں بڑا بن جاؤں اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام سے تمام ابھی چکر میں ہے اوکے ہونی چاہیے ایک ہو جائے تو دو ہونی چاہیے دو ہو تو تین ہونی چاہیے مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ عثالان کو پتا چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچ دن کا واقعہ ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے ریشن بھی لے گئے اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی عرض کی میرے کا آپ نے پانچ دن کا باقا کیوں کہ جب کہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے میرا مال تیرا ہے آنا دیے گئے اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے دوپہر کا وقت ہے چھت نہیں ہے مسجد کی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تعالہ تشریف لائے وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اعظم تشریف لائے انہوں نے پوچھا کیا کیوں بیٹھ گئے صدیق اکبر فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو دو دن کی بھوک نے بےتاب کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے تین دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان دونوں حضرات کو وجہ پوچھی انہوں نے بتا دی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا پانچ دن کا ہے رات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے انہوں نے کھانا تیار کیا جب سامنے لایا گیا آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا پانچ دن کا فاقہ تو میرا ہے میری فاطمہ کرنا جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے پہلے اس کو دیا اتنی عزیز رکھتے فکر اتنی پیاری نور نظر اور اس کا اپنا مقام اللہ کی نزدیک اتنا بڑا علامہ شاہ عبد العزیز دل بھی رحمت اللہ علیہ تو تیرے عزیبی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا کل رات لگی ہوگی نیچے جہنم ہوگا پانچ سو برس کی چڑھائی ہوگی پانچ سو برس کی برابری ہوگی پانچ سو برس کی اترائی ہوگی پندرہ سو سال کا سفر ہے تلوار سے تیز ہے بال سے باریک ہے نیچے جہنم میں گزریں گے سب رسول گزریں گے امبیا گزریں گے گے پیغمبر گزریں گے صحابہ کرام گزریں گے اولیاء گزر رہے ہوں گے کتب ابدال گزریں گے اوس گزریں گے تمام لوگ گزرتے رہیں گے جب آئے گی باری فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغطوا من ابصارکم او آدم صفی اللہ اے نور نبی اللہ اے ابراہیم خلیم اللہ اے موسا کلیم اللہ اے روح اللہ او صاحب صاحب کرام کی جماعت اور جماعت او کتب ابدالوں کی جماعت تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو اس لیے کہ فاطمت سہرا گزرنے والی ہے کو نیچا کر لے جس خاتون کا پور خراب میں اتنا بڑا اکرام ہے احترام ہے جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی اعلیٰ درجے کے مقام کی مالک تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی جھولا بھی جھلاتی تھی چکی بھی پیستی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی آج تم نے عصمت الزارا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا پگمبر سے بتیوں سے روشناس نہیں کرایا ہر گھر میں سی آر چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی ان کا دماغ خراب کر دیا اور منہ ہاتھ پھیر کے گئی تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا بغیر کچھ زندگی رہ گئی جناب فاطمہ سلطان رضی اللہ تعالیٰ نا کا آخری وقت آیا شیر خدا لیا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کالانو کو بلوایا فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو لہذا پھر بھی رات کو اٹھانا کیوں اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی میرا جی چاہتا ہے جنازے دے دوں کسی کی نظر نہ پڑنے کا میرا دے دوں کسی کی نظر نہ پڑے اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں دلہے کا بھی دلہن کا بھی اور کوئی معاملہ ہو فوٹو فوٹو اخبار میں یعنی جب تک تیری بھی ایک لاکھ آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہو کیا بن گئی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے پیدا ہوئے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے پھٹکی پلائی اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا نام بھی آپ نے رکھا سارا دن کوک میں کھلایا کرتے تھے تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیل لیں گے دادی کی گود میں کھیل لیں گے نانی کی گود میں کھیل لیں گے خالہ کی گود میں کھیل لیں گے حسین وہ جمان ہے جو محمد یار صلی اللہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا پانی پلانا کھانا پلانا کلمے سکھانا قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے ضرورت کی ہے تعلیم دی ہے ہر قسم کی تعلیم دی ایک دن پاؤں چلتے تھے کھاتے تھے مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے صحابہ صفا کی ایک سماعت تھی طالب علموں کی جن کے لیے صدقے کی کھجورے وہاں لوگ دیا کرتے تھے اس زمانے میں تمام تھوڑی بنے ہوئے تھے یہ وہ یہ کے تھوڑی ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجورے نانا کی انگلی ہے وہ انگلی کی ہے یہ وہ انگلی ہے چاند کو اشارہ کر دیا تو کلے بچ گیا یہ وہ انگلی ہے یقین کے سر پہ پھیر دی بادشاہ بنا دیا یہ وہ انگلی ہے ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی اتنا بڑا چشمہ داری ہوا کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں چلتے چلتے بچہ نا ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھائی بچے آئندہ نہ اٹھانا یہ کھجور ہے ہمارے کھانے کی نہیں بلکہ رحمت کائنا کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازے کے حلق میں اڑ ڈال کر وہ کھجور باہر نکالی نہیں اندر جانے دی پرواد ایسا سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے تم میری آل ہو صدقہ تو اور لوگوں کے لیے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا نواسا بھی موجود تھا یہ صدقے کا مال مسئلہ تو آج بھی ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے اور آج کل کا سید کو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا صدقے کا تو الگ راہ ملا چاہیے جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں ان سب نے پھوک رکھا ہے اس وقت پہ خاندان کا جمان سید خاندان کا جمان کبھی صدقہ نہیں کھاتا اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا چکلے کو دیکھو اگر کوئی یوں آواز لگائے نا کیا صاحب کیا صاحب وہ کچھ چھوڑ ہو مڑ کے دیکھو نا چلے گا پٹا پاتا اور میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ الا کا خیرت والا خون ہو علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کا بہادری والا خون ہو فاطمت الزہرا کی و آپ میں سے ہو وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا سید بڑا سخی ہوتا ہے وہ تو کھلا کے راضی پلا کے راضی وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی وہ خود کچھ نہیں مانگتا بھیا ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بےچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا یہ پہلی آواز نکالتے ہیں کیا صاحب کیا جیت جناب حسین رضی اللہ تعالی بہت بڑا اپنے نانا کے دین کا علم بردار ہے صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا پیارا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے بحرین سے ختم ہو گئے کریم دیکھ رہے ہیں یوں سوچنے لگے ہمیں نہیں ملے فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے بھتیجو برا نہ ماننا ان جوڑوں میں سے میں نے تمہیں جان کے نہیں دیے ان جوڑوں میں تمہاری شکلوں کے شاید نشان جوڑے کوئی نہیں میں نے کے سے گورنر کو لکھ دیا ہے اعلیٰ درجے کے جوڑے منگوا کر پہناؤں گا آیا تمام صاحب احترام کو تقسیم فرمایا سب کو پانچ سو پانچ سو دیے اصلی اصلین کریم رضی اللہ تعالیٰ نما جب زمانوں کی باری آئی ہر نے ایک ایک دونوں کو ہزار ہزار دیے کر دیا کہ ہم بدر میں بھی لڑے عہد میں بھی لڑے ہم مجاہد بھی ہیں کام کرتے ہیں یہ بچے تھے اب شانے ہوئے ہیں ان کو ہزار ہزار ہمیں پانچ سو پانچ سو فاروق اعظم نے ڈانس پلائی ہمارا خبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا تجھے کیا معلوم ہے ان کے نانا کو بھی دیکھ اپنے نانا کو بھی دیکھ تجھے کیا معلوم ہے تیری اماں کون ہے ان کی اماں فاطمہ سہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کتنا پیار کتنی عقیدت کتنی محبت ہے صحابہ کرام میں اہل بیت میں ایک وقت آیا یہودیوں نے سازش کی نفاق ڈالا مدینے پاک میں الوٹنی پھیلائی کرام میں جدال کرایا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ پاک میں کوفے سے بڑے بین طاقت آئے آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے یہ حضرات دونوں مکے میں آئے عبداللہ بن سبید رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہمراہ ہے علماء کرام بھی امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کا ذکر خیر نہیں کرتے الحمدللہ اس فقیر نے عبداللہ بن زبیر کے نام پر کیسٹ دی کے مارکیٹ میں ملتی ہے سرکار کا نواسا ابو بکر کا نواسا دونوں مدینے سے اکٹھے آئے ہیں مکے تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اطلاع کے لیے معلومات پتہ کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں حالات کی تسلی کے لیے آیا ہوں جو میرے ہاتھ پہ بیٹھ کر دیں گے وہ یوں سمجھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیٹھ ہو گئی میرے ہاتھ پہ بیٹھ کرو اتنا لوگوں نے بیت کیا اتنا لوگوں نے لبیت کہا اتنا لوگوں نے خوش آمدید کہا چالیس ہزار آدمی مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں بیٹھ کر چکا کی گورنمنٹ کو جب پتا چلا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا جب پیسہ آیا تو حقیقت گئی نہ حسین یاد رہا نہ ان کا کافر مسلم یقین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جو کیا عہد کیا پیمان کیا نہ وہ یاد رہا اور کسی کو بھی نہیں یاد رہتا اس دولت ایسی چیز ہے کس نے بلو بنوں سے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں مسلم ابن عقیل کے پیچھے زہر کی نماز میں چالیس ہزار آدمی تھا اثر کی نماز میں اٹھارہ ہزار آدمی تھا مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی تو پانچ سو تھے سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں سارے دولت کے پیچھے چلے گئے یہ نسائیہ تھا جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کوفی شہر میں اکیلے ہے یوں ہی گلی میں سے پھر پھر کر تھک گئے ایک دروازے کی جوڑی پہ بیٹھ گئے اندر سے ایک عورت آتی ہے محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی دروازہ کھول کے دیکھتی ہے بڑا خوبصورت جمال بیٹھا ہے پوچھا آپ کون ہے فرمایا میں مسلم عقیل ہوں اور کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا مجھے اندر نہ لے جاؤ عورت کہتی ہے میں ایمان والی ہوں سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا ادھر اعلان کر دیا گیا جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا اس انعام نے سارا گڑا گرد کیا یہ سلسلہ اس دن کو اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی ہے چلے گی اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا یہ بھی قیامت تک چلے گا جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا مہمانداری کی کھانا پینا کیا چل گیا پکڑنے والے آ گئے باقی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے آج بھی ہے قیامت تک رہیں گے پر کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ لاب ہے اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی خوراک کو تلاش کر لیتا ہے چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں ایمان کی پرواہ نہیں قرآن کی پرواہ نہیں اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا اسی لیے خدا بند عالم نے اعلان کر دیا فرمایا بل قبل من القرون میری زمین سے فساد نہ پھیلاؤ میری زمین سے عداوت نہ پھیلاؤ میری زمین پر خون ریڈی نہ کرو میری زمین پر جنا کر کے نہ چلو میری زمین پہ بدماشی کر کے نہ چلو میں وہ بے نیاز ہوں اگر بلا گڑک کر لیتے آؤں پھر افراد کی بات نہیں میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون جبریلا میل نے چیخ ماری قوم کی قوم کے جگر پھٹ گئے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم کی عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ معاملہ بالکل تیار ہے سارا ملک آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے عقیبت مند ہے سارا اور بعد میں یہ حال بنا مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے نبوت کے خاندان کا کوئی پرسنگ کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا غیروں کا ہے مسلم عقیل اکیلا ہے مقابلہ کرتا ہے تیروں سے چھلنی کر دیا گیا دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے ایک ظالم نے تلوار ماری دونوں لب کٹ گئے جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا گرفتار کرتے ہیں لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا جھوٹ بولنا وہ شیلیت کا مزاج نہیں نبوت کا مزاج نہیں اہل گھر کا مزاج نہیں جھوٹ بولنا ظلم جاتی والوں کا کام ہے باقی طاقتوں کا کام ہے کفر کا کام ہے نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ طریقہ آج آپ اتنے حاضی نمازی آئے بیٹھے ہو اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نواز آمین کہو اگر میں یوں پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا میرے خیال میں ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے میرے سمے ساری عمر کی کمائی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر سچ دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا ساری عمر میں سچ کبھی بولنا مرتے وقت ہوں جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے کلمات سے نکل رہا ہے اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے شہید ہو گئے شہید ہو گئے یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل خیر متمنی تھے آزوئے تھی سب کی کتاب کی موت عطا فرما میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے خود دعا مانتی لاہی مجھے طاقت دے میری تمنا ہے میری آرزو ہے میری حسرت ہے مجھے تمہیں تیرے نام پہ سو مرتبہ قتل کر دیا جاؤں سو مرتبہ زندہ کیا جاؤں میں تیرے نام سے مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں کٹاتا رہوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی مدی نے پاک میں اللہ سب کو جارت نصیب فرمائے آخری وقت ہے صحابہ کرام کا مجمع ہے بیمار ہے معاذ بن رضی اللہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اچانک اگر تم آج رونے لگے بچوں کی کہا کہہ دیا کہ کیا بات ہے موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو فرمایا نہیں نہیں موت سے کیا ڈرنا پھر کیا ہوا فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی میری آرزو پوری نہ ہوئی میری حسرت نہ نکل سکی میرا شوق پورا نہ ہوا میرا شوق پورا نہ ہوا میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہو گرمی کا موسم ہوتا بھی للہ ہوتا کفر سے مقابلہ ہوتا میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا پھر وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے پھر وہ میری ٹکڑا ٹکڑا اڑا دیتے میری بوٹی بوٹی بنا دیتے میں اپنے رب کی حضور میں جاتا اللہ مجھ سے پوچھتا محاذ دنیا سے کیا لائے میں عرض کرتا الہی میں تو روزہ رکھ کر آیا ہوں اور نیت یہ ہے چرن محبوب کے اب کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا نہ تیرا میرا ابو کوثر کو یقین ہے اور نہ مرتے وقت کوئی دعا مانگتا ہے قسم کھا کر بتاؤ مرنے والے کو تم نے کسی کو دعا کر کے دیکھا ہو یا اللہ کوثر کا پانی عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرما اور فتی ہونے دیتے یہ گولی وہ گولی یہ سکہ وہ ڈاکٹر اچھا ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے وہ بڑا سرجن ہے وہ اسپیشلسٹ ہے ہے وہ کرتے کرتے موت آ جاتی ہے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ بننے والا اب وہ تعالیٰ نو بیمار ہے لشکر گزرنے لگا کہنے لگا لوگ مجھے بھی ساتھ لے کے چلو میرا راستے میں اگر انتقال ہو جائے مجھے دفن کر کے نہ جانا اپنی ساتھ لے جانا لڑائی والے میدان میں مجھے ڈال دینا جہاں فرو اسلام کا مقابلہ ہو ایسا نہ ایسا ہو جائے میرے دل کی تمنا ہے کسی سواری کا پیر مجھ پہ آ جائے قیامت میں میں بھی عرض کروں گا مالا میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں یہ ان کی اپنی پسند ہے سارے صاحب احترام کی سارے اہل ہے اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین اللہ سے مانگے اور خدا نہ دے مانگنے والا نبی کا نواسا ہو اور دینے والا خدا ہو کیا کمی یہ دوبارہ نہیں کر سکتا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی نماز پیدا ہو جائے یہ تو اتنے بڑے سخی ہیں ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان میں پہنچ گئے معاملات گزرتے رہے گزرتے رہے آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا میرا ایمان ہے اگر وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا پہاڑوں کو دیا جاتا پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتے فرمایا لوگوں اس خدا خدا کی زمین پہ میرے سوا نبی کا نواز تھا کوئی نہیں پہچانو شناخت کرو اپنا دل کا لخت لگتے جگر میں ہوں علی مرتدہ شیر خدا کا نور نظر میں ہوں اور ساری صفائی دی مالی کی کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ساری عمر میں میں نے کبھی سنا نہیں کیا ساری عمر میں میں نے قتل کبھی نہیں کیا میں نے نماز ترک کبھی نہیں کی کیا چاہتے ہو مجھ سے کیا مطالبہ ہے تمہارا اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے میں واپس مدی میں چلا جاتا ہوں یا میں کسی سرحد سے جا کر جہاد پیس و میں مصروف ہو جاتا ہوں یا پھر اپنے بادشاہ سے میری ملاقات کرا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تینوں باتوں کا ایک ہی جواب دیا اس وقت کے سامنے والے لوگوں نے کہ جہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈال دے ہاں میں ہاں ملا دے حمایت کا اعلان کر دیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے نبی کا دیا ہوا سبق نانے کا دیا ہوا تعلیم وہ درس جو ہے یہ لوگ آج اس کے خلاف کرانا چاہتے ہیں فرمایا تم نے مجھے پہچانا نہیں میں فاطمہ الزہرا کا دودھ پینے والا ہوں کالی قبل والے صلی اللہ علیہ وسلم کی گوٹ میں کھیلنے والا ہوں یاد رکھو یہ میرا کر سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا تم نے مجھے پچھانا ہی نہیں بغیر ملاقات کرائے دور سے دور بہت مانگتے ہو اللہ علیم الغیب ہے اللہ اتنے ووٹ پڑیں گے اتنے ووٹ پڑیں گے جب تک سارے پڑھڑ مل جائیں گے ووٹ سے نہیں ہٹیں گے حسین نے ووٹ کی قیمت سمجھائی بات پر تنگ دیا جا سکتا ہے اپنا اسی تیس تلوار کھا کھا کر سارا بدل کرایا جا سکتا ہے اور کٹایا جا سکتا ہے لیکن چکایا نہیں جا سکتا ووٹ نہیں دیا جا سکتا ایک تم ہو جو چائے پی پی کر کے ووٹ ڈالتے ہو سبحان اللہ ارے چائے تو بڑی بات بھائی سطح پڑی ہے سبحان اللہ ویسی لی اور گھوٹنوں میں لیا بھائی مان سے ہمارا چودھری کامیاب ہو گیا بوتلے پی کر ووٹ دینے والوں چائے کے پیالے رگڑ کے مرغوں کی ٹانگ کھا کر ووٹ دینے والوں کم سے بنے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ میں ایک رات جان گئے معاملہ بگڑ رہا ہے اگر حسین چاہتا کوئی ہلا وسیلہ بنا کر نکل جاتا کوئی بہانا بنا کر نکل جاتا کوئی نہ کوئی طریقہ تار کر کے نکل جاتا پر حسین جانتا میں ان کے سامنے ہر باندھ رکھوں گا نکل تو جاؤں گا لیکن میں کیا منہ دکھاؤں گا یہ پولیس والے کتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں ہزاروں کے ہیں ہے پکڑے پکڑائے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں چلتے چلتے پیشاب لگ گیا پیشاب لگ گیا پیشاب لگ گیا وہ بھاگ جاتے ہیں بڑے طریقے بنائے جا سکتے تھے لیکن وہاں غلط بیان کی گنجائش نہ تھی زبان غلط کی عادی نہ تھی زبان جھوٹ کی عادی نہ تھی زبان غلط بات کرنے کی عادی نہ تھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منظر بانٹ لیا خواتین کو جمع کر کے فرمایا اس کا و جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات جان گئے معاملہ بگڑ رہا ہے اگر حسین چاہتا کوئی ہلا وسیلہ بنا کر نکل جاتا کوئی بہانا بنا کر نکل جاتا کوئی نہ کوئی طریقہ تار کر کے نکل جاتا پر حسین جانتا میں ان کے سامنے باندھ رکھوں گا نکل تو جاؤں گا لیکن نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا یہ پولیس والے کتنے لوگوں کو پکڑتے ہیں ہزاروں واقعات کے ہے پکڑے پکڑائے یعنی ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں چلتے چلتے ہے پیشاب لگ گیا پیشاب لگ گیا پیشاب لگ گیا وہ بھاگ جاتے ہیں بڑے طریقے بنائے جا سکتے تھے لیکن وہاں غلط بیانی کی گنجائش نہ تھی زبان غلط کی عادی نہ تھی زبان جھوٹ کی عادی نہ تھی زبان غلط بات کرنے کی آتی نہ تھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منظر بانٹ لیا خواتین کو جمع کر کے فرمایا اس کا ما سوی اے میری بہنوں مستورات خواتین میری زبان کو بھی دیکھو اللہ کے قرآن کو بھی دیکھو ان اللہ ماں سوگر نماز کا خیال کرنا خبر کا دامن نہ چھوڑنا میں نے تمہیں قرآن سنایا ہے میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا ثابت قدم رہنا اے میری زینب او میری بہنوں او میری بیٹیوں اگر اس خاندان نے قرآن چھوڑ دیا پھر قرآن کو پکڑنے والے کہاں سے آئیں گے شاندار کی بات تم نے گزاری اللہ اللہ نے گزاری رب کو راضی کرنے میں گزاری صبح ہوئی پھر بات چل پڑی علماء امت نے لکھا ہے آج کل یہ جو عام پیشوں میں آپ سنتے ہیں راوی کہتا ہے راوی کہتا ہے فلاح نے یوں بیان کیا ہے تم تو کراچی کے لوگ ہو پر جتنے زیادہ اوپر نیچے تمہارے یہاں ہوتا ہے اتنا کہیں نہیں ہوتا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں نبی کا خاندان اجل رہا ہو گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویران کیا جا رہا ہو گلستان نبوت کی کمیوں اور سولوں کو مرور کے رکھ دیا گیا ہو اور کوئی بد بخت بد نصیب دور کھڑا ہو کر نبی کا سارا خاندان جبا ہو گیا وہ کھڑا ہو کر کے روایتے ہی روایتے کرتا رہا ایمانداری سے کہو وہ ایمان والا ہے شور سے بولو علی اکبر زوا ہو گئے علی اکبر سوا ہو گئے ندی کا سارا خاندان پیاسا چلا گیا اور وہ ٹبے کے اوپر کھڑا ہوا کھجور کے پیچھے کھڑا ہوا صرف روایت کرتا رہا ہم تو اس کو مارنے والے سے بھی زیادہ گناگار سمجھتے ہیں ظلم کرنے والا جتنا گناگار ہے ظلم دیکھنے والا بھی اس کے برابر کا گناگار ہے مولانا آزاد نے ایک واقعہ لکھا وہاں اتنے کلب ایک نوجوان ہے والدہ کے ساتھ پیدل سفر کر رہا ہے کئی کربلا کے میدان سے دور ہٹ کر گزر رہے ہیں دونوں انہیں کچھ علم نہیں واقع کا میدان کربلا میں شور ہے ایک آواز ہے اما کہنے لگی بیٹا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں لڑائی ہو رہی ہو اس نے کہا اما تو بیٹھ یہاں تھک جائے گی میں دیکھ کے آتا ہوں وہ گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا روتے ہو روتا ہوا اور کہنے لگا اما قید ہو گیا ظلم ہو گیا نے کہا کیا ہوا کہ گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاڑ دیا نبی کے خاندان کو کر دیا لوگوں نے اب اگر ہمارے ملتان کی کوئی مائی ہوتی تو وہ کہتی او میاں انہیں ہوں گا ہے آپ کا جلو کچھ آگے والی نہ آ جاوے کراچی کی کوئی عورت ہوتی تو کہتے میاں اچھا کیا تم چپکے سے کھسک آئے آخر بھی جلدی چلے وہ لڑائی کہیں گا کون آ جائے بول سمانے کی مائی اپنے بیٹے کو ڈھانپ کے کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا گنا رجو کر کر کے دودھ پلایا بڑی محبت سے پیالا پالا پوسا لیکن تو تو بڑا غلط آدمی نکلا اتنا بڑا ظلم دیکھ کر اتنا بڑا قہر دیکھ کر اتنی بڑی زیادتی دیکھ کر تو مجھے بتانے کیسے آ گیا تجھے اتنی کو کیسے مل گئی واپسی ذاتی دیکھی اور یہاں چلے آؤ اس نے کہا ارادہ واپسی کا ہے اس لیے آ گیا ہوں کہ پتہ نہیں ماں ہفتہ بیٹھی رہے گی بیاہ دان جنگل میں مہینہ بیٹھی رہے گی سال بیٹھی رہے گی یا مر جائے گی صرف اس نیت سے آ گیا کہ ماں کو استعمال کرو اصل تو آج کل کا زمانہ ماں کو ویسے ہی نہیں پچھانتا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کر بچے کے منہ میں دیتی ہے ماں منہ سے منہ لگا کر بچے کے منہ میں دیتی ہے پالتی ہے سنبھالتی ہے اور جب بیٹا جوان ہوتا ہے بیٹا ماں سے ہاتھ میں لے کر راضی نہیں ہے ماں نے منہ سے منہ میں دیا میں ہاتھ بھی استعمال نہیں کیا اور بیٹا ماں کے ہاتھ وہ روٹی نہیں دیتا چوریوں چوریوں مٹھائیوں کے لفافے فروٹ کے لفافے یہ پیچھے آگ کر کے لاتے ہیں بیگم صاحبہ کے لیے ہم دیکھ رہے بڑی ترکیب بلا رکھی ہے جن لوگوں کے یہاں باتھ روم دروازے سے ہے نا دروازہ کھولا باتھ روم میں رکھ دیا جا کے چپکے سے لوگوں کو کہہ دیا وہاں فارغ پر ایک بھی مٹھائی کھا رہا ماں کا خیال کون کرے والدہ ساتھ ساتھ دوڑی بیٹا آگے آگے چلا نہ کربلا میں پہنچا سیدنا حسین سب کا دل بھی اللہ تعالی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اجازت چاہی اجازت مل گئی تلوار لی دشمن کے مقابلے میں آ گیا کئی زخم آئے کتنی زخم آئے جوان کو جب سر کٹنے لگا کوئی اتنا لمبا چڑا مجمع تو تھا ہی نہیں کہ نظر نہ آئے ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ سر کٹ رہا دیکھنے کا گرام سے زمین کو گری نہیں کہ میرے بیٹے کا سر کٹ رہا ہے بلکہ یوں جھولی پھیلا دی مولا تیرے نام سے قربان کر رہی ہوں قبول فرما مولا انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا معلوم تھا کہ یہ ماں ہے اس کے لیے بیٹا ہے انہوں نے سر کاٹ کر یوں پھینک دیا وہ کبھی کبھی اتفاق بھی تو سے ہو جاتے ہیں نا اس نے تو جھولی پھیلا رکھی تھی ماں نے دعا مانگنے کے لیے وہ سر بیٹے کا کہتا ہے وہ جھولی میں جا پڑا ماں کا دیکھو اٹھا کر چونتی نہیں چاہتی نہیں بوسا نہیں دیتی پیار نہیں کرتی یوں اٹھا کر واپس میدان میں پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نام پہ دینے کے بعد ہی ہم واپس نہیں لیا کرتے اللہ کے نام پر جب دے دیا قربان کر دیا اب تو قبول فرما اب مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں جہاں ایسی ایسی عورتیں ہو وہاں روایت کرنے والا کو دور کھڑا ہو کر روایت کرتا رہے اس سے بڑا بے ایمان کون ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک ایک کریئر جمع آتا ہے شہید ہو جاتا ہے اور ادھر سے بھی کتنے لوگ جان لوں ہو رہی ہے بلاخر اسی کے قریب زخم ہے تلوار تیروں کے حضرت حسین اللہ تعالیٰ تنہا ہے اتنے زخم اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں سارا خاندان خیمے کے چاروں طرف شہید ہوا پڑا تھا کسی نے نہ دوپٹہ اتارا کوئی ہو کر آپ کو کے آڑ میں سے باہر نہ آئی اگر باہر آ جائے تو قرآن کا کیا بنا حسین کی زبان کا کیا بنا عمل کر کے دکھایا اگر یہی گرامر عمل نہ کرے تو اور کون کرے گا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت اثر کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے یوں صورت کو دیکھ کر تیم کے لیے زمین پہ بیٹھ گئے میری نماز نہ چلی جائے اس لیے کہتا تیم خاک سے ہوئے تیم خاک سے ہوئے گے سے مسلم سید ہو پیم مخاط سے لبوں سے اس لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو نہ جنڈس کی نہ دم مارا گلا کے گوش کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا گاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی لائی میری پسند نماز میں سجدہ ہے سر میرا ہو در تیرا ہو سجدے میں سر کٹاؤں قیامت آ جائے پر میں سجدے میں رہوں سر سجدے میں ہے ظالم نے سر کو کھان کر تن سے جدا کر دیا حسین نے آخری وقت میں فرمایا سر نیز حضرت نے سنائی ہو کلام اللہ سرے میں حضرت نے سنایا نو کلام اللہ ملائک بھی ہوئے ہے تلاوت ہو تو ایسی ہو ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو فرشتے بھی حیران ہو گئے بستروں سے قرآن پڑے گئے مسجدوں میں قرآن پڑے گئے گھروں میں قرآن پڑے گئے ختم شریف میں قرآن پڑے گئے وہ فاطمہ کے لگتے جگر حسین مبارک ہو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑا ویسے اب لوگوں نے کچھ معاملہ سستا زیادہ ہی کر دیا پچھلے سال ہمارے یہاں ملتان میں جو بس اسٹاپ ہے نا وہاں سے گزرنے لگے میرا چھوٹا بچہ میرے ساتھ تھا فٹ پاٹ میں بیٹھا ہوا ملا ختم پڑ رہا ہے میں نے اپنے بچے سے پوچھ لیا میں تو اچھے دے ملا کا ہے ختم پڑ رہا ہے تو کہنے لگا ابا کہ پڑ رہا ہے دیا کہ نہیں پہلے بال چاہیے ختم آتا تھا برفی پہ ختم آتا تھا ہر ختم آتا تھا ہر چیز میں بھی ہو گئی ختم سستا گیا ختم پڑنے لگ گئے جنت بھی سستی ہو گئی ہے اکثر ہمارے ملتان میں تو جتنی مسجدیں بنانے والے ہیں نا روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت نہیں جاؤ روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت نہیں جاؤ میں اندر ہی چلا گیا میں جی پڑو روپیہ اس نے لے لیا چنیا مان اللہ کاری نہیں کر دیا میں نے کہا لاؤ جنت میں نے کہا جب وہ تو پھر ملے گی پھر میں نے کہا تم تو کہتے تھے نقد سودا میں نے کہا کمرے اتنی سستی نہیں ہے جتنی تو نے بنائی ہے آج روپئے میں تو جتنی کی تاریخ میں کر کے دیتا جنت کی قیمت اگر پوچھنی ہو بلان سے پوچھ گیا جنت کی قیمت معلوم کرنی ہو سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ کیا جس کی اسلام میں سب سے پہلی شہادت چین کر ٹکڑے کر دیے گئے مگر ایمان میں فرق نہ لے دیا کون ہے آج ان حضرات کی روز کرنے والا پاک نے بھی اس لیے ان کے بارے میں فرمایا والا کٹلوں سبھی اللہ جو میرے نام پہ سر کٹا بیٹھا میرے نام پہ جو شہید ہو گیا جان دے دی وہ تو میرے یہاں بڑا قیمتی بن گیا بل آیا میری نام تو بڑے آلہ درجے کے کھانے کھاتے وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں موج میں ایس میں میں ان کو بڑا کھلا پلا رہا ہوں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں شہیدوں کو بلا کر کے پوچھیں گے کون ہے تمہیں تمہیں شہید کرنے والے <laughs> تو وہ کہیں گے یا اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے ہم سے زیادہ تجھے علم ہے ہمیں ظلم کرنے والا ہم پہ کون ہے زیادتی کرنے والے ہم پہ کون ہے ایک بات ہے ان مارنے والوں سے پہلے ان کو تو بلاؤ جو ہم تو شہید ہو گئے تھے ہمارے بعد ساری زندگی ہماری نیاز کھا کھا کے ڈمبے ہو گئے ہم جنت میں ہیں وہ وہاں وہ وہاں رضی اللہ کے شہید کر دیے گئے سر قلم کر دیا گیا دمشق کے بازاروں میں سے اس سر کو لے کے آگے آگے چلایا گیا جلوس بنائے گئے جب ایک مسجد کے پاس سے جلوس گزرنے لگا مسجد کے ملا نے جب دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے امام زین العابدین رحیم اللہ معصوم لگتے جگر بچا ہے ملا کو کھجلی اٹھی یوں دیوار کے اوپر سے جا کے کہنے لگا آ گیا مزہ ملی تم کو حکومت نبی کے خاندان کا معصوم بچہ بھی کتنا بہادر ہے امام زین العابدین کھڑے ہو گئے پھر میں کم تم ری گلو کی کم یا بر بلینی ملک کا اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ پورا ہو کے رہتا ہے ہماری ہار نہیں ہر حال میں ہماری ٹھیک ہے نبوت بھی ہماری امامت بھی ہماری شہادت بھی ہماری سب کچھ ہمارا ہے پر ملا یہ بتا جان ہوئی کہ نہیں اس نے کہا نہیں ابھی اذان دوں گا امام ضلع دین کہتے ہیں دیش میرا نہیں وطن تیرا لشکر تیرا ملک تیرا اقتدار تیرا حکومت تیری آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری ہر حکومت میں سرکاری ملاؤں کا ایک وکھرا گرف اور طبقہ ہوتا ہے اتنے موٹے موٹے ہیں نا آج کل بھی جو ان سے سرکاری مولوی بھی ہے ایمان سے سنڈے لاؤ زیادہ ہوتا ہے اس میں بیٹھنے سے تنگ ہے بڑا سرکاری کام ہے سرکاری پینا سرکاری حج نماز بھی سرکاری حج بھی سرکاری روزے بھی سرکاری کھانا بھی سرکاری پینا بھی ساری وہ سارا بلا اگر وہ دمبا نہیں ہوگا تو کون بنے گا امام زین العابدین نے فیصلہ کر کے بتا دیا اور سب کچھ تیرا ہے پھر بھی تیری اذان میں میرے نانے کا نام کیوں آج بھی اگر تیرے تیری اذان میں میرے نانا کا نام ہے آج بھی جیت میری ہے اس لیے ہم کو تلاش میں تھے سے بڑھا کھو سبھی مل رہا مولانا آزاد کی تحریر کے مطابق سر کو ابن حضرات کے دربار میں لے جایا گیا اور اس وقت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دندان مبارک پہ چھڑی ماری ہے اس ملک سے مقابلہ کرنے آیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ستر سالہ صاحب کھڑا ہو گیا اور بد نصیب اور بد بختی اور لانسی یہ کیا کرتا ہے جہاں تم نے چھڑی ماری ہے میری آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ دیکھا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسے دیا کرتے تھے آئے تقبیر آئے کربلا مسجد میں گیا وہاں جا کر کے کہنے لگا خدا کا شکر ہے ہمیں کامیابی ہوئی نوز باللہ حسین کا سارا خاندان چلا گیا اور پردے کونے میں لے کے نابینا بولا نہ بولنا او دبا حسین کی بھی جیت ہے کل بھی جیت ہے بولنے والے ہر دور میں ملے بول اٹھے نہ سارے تو رشوت خار نہیں ہوتے شہادت بہت اونچی چیز ہے اس کے لیے تو بڑی ترکیبیں لڑانی پڑتی ہیں بعد میں آنے والے امتیوں میں سے میرا قادر نے بے شمار نے انگریز کا مقابلہ کر کے مراٹھوں کا مقابلہ کر کے سکھوں کا مقابلہ کر کے جامع شہادت نوش کی ہے میری برادری کا میرے ضلع کا ضلع کرنال کا راجپوت برادری کا ایک جمان مولانا جعفر کنیسری شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے سے بیٹھ کر بیٹھا ہماری برادری کے سر دے لوگ اچھے لوگوں کے آپ سے بیٹھ کیا کرتے ہیں آج کل آپ لوگوں کو سرم پاؤں جدھر گئے بیٹھ ہو گئے اگلے دن ایک آدمی آیا میرے پاس کہنے لگا میں ایک نصرت کی جانت کر کے آیا میں نے تو پھر کوئی کرام کو بتاؤ اس کی تو کہنے لگا کہ میں نے یوں سنا ہے وہ لڑکیوں کے لڑکے بنا دیتا ہے بابا بابا کہنے لگا بنا دیتا ہے کہ جلدی کروں سے جا کے گولی مار کے میں نے کہا کیوں نے کا بابے نے اگر اور کرامت کو بڑھا دی اور سارے پاکستان کی چھوکریوں کو اس نے چھوکرے بنا دیے تو تم شیر امام کیا آسمان کے چلو گے کہاں جاؤ گے پھر بھلے یہ بھی کچھ کرامت کسی لڑکی کا لڑکا بلا دیتا ہے فلانا عبادت کرامت نہیں بتائیں گے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے غلامی کا دعویٰ کرنے والے شیخ الند رحمت اللہ علیہ کی ہاتھ سے بیت کر دی جداد کورت ہو گئی مکان کورت کر لیا بتیوں کو گلے سے پکڑ پکڑ کر گسیٹ کے باہر پھینک دیا مولانا باپا تھنے فرماتے ہیں مجھے لگا کر ہم والے جیل میں لے گئے میں نے آگے جا کے دیکھا مولانا پٹنا والے مولانا حماد اللہ سورت والے تین آگے بیٹھے تینوں کو انگریزوں نے لوہے کے کڑے پہنا دیے بڑے بڑے وزنی اور گھوڑوں کو مارنے والی چابک مار مار کے چلایا مولانا جا کر لکھتے ہیں ہم جب نماز کا وقت آتا ہے تو یمم کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں چار چار انگریز پوری طاقت سے چار اللہ میں اتنا مزہ آتا ہمیں کوئی پتہ نہ چلتا مولانا نے جا کر ہیں عمر بھر دل چاہا کہ وہ سجدے پھر آئے وہ چاچو پھر آئے کرے پھر وہ لطف آئے پھر وہ مزہ آئے مولانا ہیں کہ پھر لاہور ہمیں لایا گیا راستہ سنانی مقصود نہیں پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا لوک دار تار لگا کر پنجرا بنایا گیا نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا میرا یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے میرا آخری لمحات ہے آخری سانس ہے میں نے فیصلہ کر لیا گرو پڑھتا رہوں گا اور میرے آپا کا نام لیتا چلا جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا مولانا جعفر سلحی کہتے ہیں اچانک مجھے چکر آیا آیا میں سے سے تاروں گرا اور علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور وہاں سے ساری عمر کی چاہا کہ پھر وہ وقت آئے پھر میں دیدار کروں اس لیے فرماتے ہیں کہ لیے پھرتی ہے بلبل گل گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے یہ کر یہ خوش ہو گئے انہوں نے ہم نہیں کیے اہل بیت کی خواتین مستورات نماز ادا کرتی ہے باقاعدہ فرماتی ہے قافلے کے ساتھ مدینہ نہ برا روانہ کر دیا گیا جب مدینہ پاک میں پہنچی ہے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے گئی اور فاطمت الزارا تو روئی ہے نانا کتنا بڑا خاندان گیا تھا سب تیرے راہ میں لٹا کے آ گئی ہوں اکیلی آئی سب لٹ گیا سب قربان آئیے اور وہ جو محافظ قافلہ تھا جس نے وزو کرائے پانی پلایا خدمت کی اپنے کنگن اتار کر اگر نے اس کو دیے کہ تو نے ہماری خدمت کی ہے اکرام کیا ہے یہ تیرا انعام ہے اس وقت میرے پاس یہی ہے اور کچھ نہیں اب اگر کوئی کراچی والوں میں سے ہوتا نا لے کے سبحان اللہ رق مل گیا کوئی قبول کر کے پھیلا کے ہاتھ میں نہ لیتے اور جی بہت بڑا تبرک ہے جولی میں لوں گا لیکن وہ مدینے کا محافظ مدینے کا رہنے والا وہ کہتا ہے زینب چاندی کا انعام لوں کل ختم ہو جائے گا سونے کا انعام لوں پرسوں ختم ہو جائے گا مجھے یہ انعام نہیں چاہیے لیکن اپنا انعام چھوڑوں گا بھی نہیں وعدہ کرو کل قیامت میں جب میری روز سیاہی جب میری گناگاری مجھے پسائے گی وعدہ کرو نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا میرا یہی نام ہے مجھے یہی نام چاہیے شعاد کربلا میں سے کسی نے حل کی بات نہیں کی کسی نے کچھ مانگا نہیں کسی سے مطالبہ نہیں کیا حق والوں کی جماعت کی والے کے گھر سے نکلی حق کی راہ میں اللہ کے نام پر سارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ و مطالعہ ہم سب کو شعا کربلا کی بچھائی ہوئی لین سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے صادق قدمی عطا فرما حوصلہ عطا فرما صبر اور نماز عطا واخر دعوانا الحمد للہ رب دعا مانگا میری کراچی والوں جس کو دین کی دنیا کی کوئی حاضر ضرورت ہو شریف کو دعا مانگو اللہ وسلم وسلم مبارک اللہ و مولانا محمد علیہ سے دن و مولانا محمد البارک وسلم یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما میں نے رات میں دعا کے لیے کہا تھا ابراہیم صاحب کی بچی انتقال کر کے اللہ تعالیٰ مرحوما کی مقرر فرما والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما وہ کہہ رہے تھے والد کی ان کا اللہ تعالیٰ مقبر فرما نئی مسجد جو بنائی انہوں نے آرم بھائی بیمار اللہ پاک شپائے کاملات یا مشتمل رہتا کرنا جتنے تنظیم کے ساتھی میرے رشتے دار عزیز اقارب دوست خدمت گزار جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخش کے فیصلے کرنا میرے مدرسے کے خدمت گزار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا کرنا سب بیماروں کو عطا کرنا سب کی مشکلوں کو آسان کرنا جنہوں نے ہمیں کہا جنہوں نے نہیں کہا اسپتالوں میں گھروں میں دکھ درد میں پریشان ہے لا میں آبد اللہ کے گھر گیا تھا دو دفعہ آپریشن بھی ہوا اس کی امشیرہ کا صحیح نہیں اللہ تعالیٰ سے کام تھا فرما مولا غریبوں کا کوئی حامی و ناصر ہے رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یا اللہ کیا کار ہے گناگار ہے تیرے کرم کے امیدوار ہیں ہم سب کی جوڑیاں بھرتے کاروباری پریشانی کو دور فرما روز روز میں فراقی عطا فرما یا اللہ ایمان یقین کی دولت عطا فرما کل و ایمان والی ماں پتا فرما ہاں، شاہد بھائی رشمہ کیشت والے ہیں اللہ تعالیٰ کو جان میں شہادت عطا فرما یا جب ساری کمیٹی اللہ تعالیٰ کو جان میں سرخروئی عطا فرما شہابت کرام کی عظمت نصیب فرما نبی کی ختم نبوت کا سارے نوجوانوں کو محافظ اور نگہدان بنا اہل بیت کا احترام نصیب فرما شرک و کی لانت سے بچا کفر و نفاق سے بچا یا اللہ ظالم سے بچا ظلم سے بچا شریروں سے بچا شر سے بچا حافظوں سے ہم سب کی حفاظت فرما گئن اور ایمان والی موت عطا فرما مولا سارے پاکستان کی حفاظت فرما مولا پاکستان کے داخلی خار کے دشمنوں کو ذلیل و خار کر دے عالم اسلام کی حفاظت فرما کشمیر ہندوستان فلسطین پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال سے تعبر اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ آج ابراہیم صاحب کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرما اب کا بھی اللہ تعالیٰ سب کی مخصوص فرما یا اللہ یہ جتنے آ جاتے ہیں سارے تھوڑی کر سکتے ہیں جن کے رشتے دار ماں باپ عزیز اقاری چھوٹے بڑے جو بھی قبروں میں چلے گئے مالا سب کے کرم فرما یا اللہ سب کو معافی عطا فرما یا اللہ سب کی بخش کے فیصلے فرما یا اللہ کرم کے فیصلے فرما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت نصیب فرما صحابہ کرام کی عظمت عطا فرما اہل بیت کا اکرام نصیب فرما ہم سب کے والدین کی مقصد فرما ہماری اولاد کو لے کر نمازی بنا یا اللہ سب کو نمازی بنا کل میں ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے کسی کو ظلم کر کے نہ مرے کسی کا دل دکھا کے نہ مرے مولا مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے رب بنا تو تسمیع العلیم یہ کئی دن کا اجلاس دور دھوپ محنت کوشش خرچ جتنا حضرات نے کیا اللہ تعالیٰ قبول فرما اس پر اجر عظیم کے فیصلے فرما خیر و برکت کا ذریعہ بنا صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وصحاب اجمعین برحمت ان شاء اللہ پانچ ستمبر بروز منگل نسبیلا میں میں حاضر ہوں گا بزرا تشریف لائے کو صوبہ بدر یا صوبے میں داخلہ پر پابندی ڈالے کہو تو کفار کی روحانی اولاد ہے کہتے کیوں نہیں تم سب سب تم سن نہیں رہے میری بات پکا اور قرآن پڑھو دے گا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن گلا جب پیغمبر قرآن پڑھتے تھے اخار کرتے تھے مسنو قرآن پابندی لگاتے تھے کون پیغمبر کے قرآن سننے پر پابندی لگاتے تھے کون سب کہو کفار بولتے کہ نہیں قرآن پابندی لگاتے تھے کفار اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن جب قرآن پڑھا جائے خاموشی اختیار کر کے سنو قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے سنو کافر کا لگی نہ بھرولا پس مول تارولہ قرآن ول گو گا لال تم لگو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن سنو کافر کیا کہتے ہیں لا کا سنو لے قرآن پابندی لگاتے تھے نہ سنو قرآن شرم سمجھ آ ہے بات بھائی سمجھ آ رہی ہے نا قرآن پر پابندی لگانا علماء جو آتے ہیں کیا پڑھتے ہیں بولے کیوں نہیں بولتے آپ تو پابندی لگانا فلاں مولوی فلاں ضلع میں نہ جائے فلاں مولوی فلاں ضلع میں نہ جائے ہم خدا کے سوا کسی کا باپ کرتے پابندی پتا نہیں کرتے تمہارے اوپر پابندی لگانے والے تم کو مشکل ہوتے ہیں تمہارے ساتھ پاپندی پرن کاشتی ہے لگاتی ہے پابندی کون ہوتا ہے ہمارے اوپر ہم خدا کے کسی کی پابندی برداشت نہیں کرتے نہ کریں گے اور پابندی لگانے والے پہلو کا اثر بھی دیکھ لیا ہے تم نے پاپا لگا جی کو اپنا اثر بھی انشاءاللہ شاء دیکھو ہاں، پہلو کا اثر بھی تم نے دیکھا یہ وہ جماعت ہاں، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جمہور علماء اسلام کے امیر تھے انگریز کی حکومتیں حضرت نے فتوا دیا کہ انگریز کی فوج میں چھٹی ہونا نہ چاہے حرام ہے فتوا دیا انگریز کی حکومت نے ایک دم گرفتاری کا آڈر ہوا وارنٹ جاری کر دیے گئے اور حضرت کو گرفتار کر کے ہاتھ میں ہاتھ کرنے لگا کر آپ کے کراچی شہر میں لے آؤ خالق بن بنا ہار میں عدالت میں پیش کیے گئے ہاتھ میں ہاتھوں میں ہاتھ کری لگی ہوئی یاد رکھو مسلمانوں کس کو باتوں میں ہاتھ کری لگتی ہے کس کو شراب پینے میں ہاتھ کری لگتی ہے کس کو دعا کھیلنے میں ہاتھ کری لگتی ہے مگر خدا کی قسم وہی انسان مقرب ہے خدا کے ہاں جس کو خدا کے دین کے لیے ہاتھ کری لگے ہاتھ کری لگی ہوئی حضرت کو نہار میں عدالت میں پیش کیے گئے بڑھے بڑھے آدمی آج عمر جب پیش ہوئے عدالت میں تو صاحب عدالت کہنے لگے مولانا کیا آپ نے خطرہ کی ہے کہ انگریز کی فوج میں پتی ہونا نا حرام ہے مولانا حسین مدنی احمد علیہ نے فرمایا میں نے ہے دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا صاحب عدالت نے کہا مولانا معلوم ہے آپ کو کہا کھڑے ہو یہ عدالت کے اندر کھڑے ہو عدالت ہے مولانا بازار نہیں ہے مسجد نہیں ہے مگر سر ہی ہے عدالت ہے اگر تو سرمنٹ منڈی رحمت لال ہے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ میرے کیا ہے یہ پگڑی نہیں ہے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں یہ وہی جماعت یہ مجاہدین کی جماعت ہے یہ محدین کی جماعت ہے مشرقین کی جماعت رہی یہ مخلصین کی جماعت ہے مناسبین کی جماعت رہی یاد رکھو محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں ہمارے اکادرین کے طرف دیکھو اگر سید اطاع صاحب علی احمد اللہ علیہ انگریز کے زمانے میں انگریز کی محافظت کیا کرتے تھے آج قریب لگا کر بیڑیا پر پاؤں میں لگا کر گرفتار کر کے جیل میں اندر بند کر دیے گئے بڑے سے بڑی تک کی حضرت کو دی گئی اس پر آپ اناج کو پیس کر بنائے کا بنائے ہمارے حضرت انتر بیٹھے ہوئے تو آرسا کر کر کھائے کر بھی سو جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں قرآن الحکیم ان نرما سراط م حضرت بخاری نے جب قرآن مجید شروع کیا حضرت بخاری بیٹھے ہوئے ہیں چکے خود چلنے چلنے شروع ہو گئی خود چل رہی ہے یاد رکھیں یہ بخاری کی روحانی اولاد یہ حضرت حضرت پاک بنو بانگو کی روحانی اولاد حضرت حماد اللہ جی کی روحانی اولاد حضرت لاہوری کی روحانی اولاد یاد رکھیں مسلمان مدنی کی روحانی اولاد ہمارے ماحول نے ہمیں دودھ جو پلایا ہے وہ زمین والا ہو گئے سارے سودا کرنے والے دکھ جائیں جھکنے جھکنے جھکنے والے والے مگر یاد مباحد پر پائے رس ہندی نہیں پرس تمے دے سچ نا سب دے ہمیں پس بنیاد پس وہی کہلاتا ہے مراد جو خدا کے سرا کسی سے نہ کرتا ہو خدا کے سرا اور کو آگے نہ جھکتا ہو خدا کے سرا کسی سے نہ مانگتا ہو ہمیں تو ناپتا رکھنا ہے رکھنی ہے تو صرف اللہ ہے کو کرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو اس لیے فرمایا نہ میرا مساج بلنا منا من دلنا بلیا مل آخر راتا مسلا بات سکا تو ہم لکش اللہ تعمیر کہ جس کا ایمان اللہ کرے وہی نماز ادا کیا کرے وہی پرکار ادا کیا کرے کون مساجد کی تعمیر وہ کرے جس کا ایمان اللہ کرے